اسامہ اجمل چند اشار پیش کرتے ہیں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے ختم نبوت کے دیوانوں بلند آواز سے کو سبحان اللہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے اپنے روزے میں زندہ ہے میرا نبی بلند سے کے سبحان اللہ اپنے روزے میں زندہ ہے میرا نبی روزہ جنت ہے شکنا تو کرنا کبھی اپنے روزے میں زندہ ہے میرا نبی روزہ جنت ہے شک بھائی ٹائم بہت کم ہے یار ٹائم بہت کم ہے اپنے روزے میں زندہ ہے میرا نبی روزہ جنت ہے شکنا تو کرنا کبھی مرد جنت میں ہوتے نہیں دوست تو مرد جنت میں ہوتے نہیں دوست تو اور وہ جنت کا ٹکڑا مدینے میں ہے مرد جنت میں ہوتے نہیں ہی دوستوں اور وہ جنت کا ٹکڑا مدینے میں ہے مانا جنت خدا کی بہت ہے ہنسی پر مدینے میں جو ہے وہاں بھی نہیں یعنی جنت میں سب کچھ ہے روزہ نہیں یعنی جنت میں سب کچھ ہے روزہ نہیں وہ محمد کا روزہ مدینے میں ہے اور آخری شعر پیش کرنے لگا ہوں بہت اختصار کے ساتھ ایک ہے جنت تیری ایک ہے حجرا میرا امی عائشہ کے بیٹے بلند آواز سے کو سبحان اللہ ایک ہے جنت تیری ایک ہے حجرا میرا میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہا ایک ہے جنت تیری ایک ہے حجرا میرا میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں بھیج دی رب نے بھیج دی رب نے جنت اسی حجرا میں بھیج دی رب نے جنت اسی حجرا میں امی عائشہ کا حجرا مدینے میں ہے بھیج دی رب نے جنت اسی حجرا میں امی عائشہ کا حجرا مدینے میں ہے کاش سرکار اکبار مجھ سے کہے اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے کاش سرکار اقبار مجھ سے کہے اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے